ماشاء اللہ اس کو ربی الاول سے کوئی وہ نہیں ہے ہم تو سناتے ہیں ربی الاول آیا تو نا شریف سنا رہا ہوں میں تو اکثر مجلس میں ناشریف سناتے ہی ہوں نہ شریف پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے بشرط یہ کہ اس میں شرک کے الفاظ نہ ہوں گانے نہ ہوں عورت نہ سنا رہی ہو حسین لڑکا نہ سنا رہا ہو تو نا شریف پڑھی جا سکتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتہیار میں جب بیٹھتے ہیں تو مولانا مفتی کپی اسمائی صاحب نے اس کو لکھا ہے نماز سننا کے مطابق پڑھیں تو ہمارے ہاتھ جو ہیں اس طرح ہونے چاہیے یعنی لٹکے ہوئے نہ ہوں یہ سنت کے خلاف اس کو ذرا بچے آپ کو تیار میں بیٹھتے ہیں تو ہاتھ ہمارے اس طرح اس طرح رکھیں گے اور ارشد اللہ پہ اس طرح رکھیں ارشد اللہ پہ اس طرح یہ دونوں ارشد اللہ پہ اس طرح یہ بنا لیں گے ہلکا ارشد اللہ پہ اٹھا لیں گے اور اوپر نہیں اٹھانا قبلے کی طرف ارشد اللہ الا اللہ پہ جھکا دیں گے اور یہ جھکا رہے گا اس طرح اس طرح کرتے سلام تک جھکا رہے گا اس طرح کرتے ہم لوگ بندے ہیں تو بندہ وہی محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ سنت پہ جان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں کیسے بیٹھتے تھے وہ جو ہے ہلکا کیسے بناتے تھے اللہ اکبر کیسے فرماتے تھے ہاتھ کیسے باندھتے تھے اگر ہماری نماز میں خوشی و خضو نہیں ہے مگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر لیں گے انشاءاللہ نماز ہماری قبول ہوگی ماشاء اللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے خوشبو رہے یعنی دل اگر کہیں جانے لگے کاروبار میں بیوی بچوں میں دہی میں بیوی نے کہا ہے دہی لے کر آنا یا پھر آٹا خرید کے لے آنا وہ سب تو دوبارہ دل کو کھینچ کے لے آئیں اور جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر غور کیجیے اور پوری نماز اکیاون سنتیں ہیں نماز میں ففٹی ون سنتیں ہیں سنت کے مطابق پڑھیں ایک سنت بھی ہماری نہ چھوٹے اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس طرح اللہ اکبر پھر لوگ قبلے کی طرف کریں گے ایسے غفلت سے ہاتھ اٹھاتی یہ سنت کے خلاف ہو گیا تو یہ سمجھ کے اٹھائیے کہ نبی صاحب اسلام کیسے ہاتھ اٹھاتے تھے یہ ہے اصل عاشق رسول جو ہر ہر قدم پر مسلمان کی ہر سانس ربی ہوئے ہیں مسلمان کا ہر مہینہ ربی ہوا ہے صرف ایک مہینے میں چلانے سے کچھ نہیں ہوتا کنڈے ڈال کے لائٹ چلا رہے ہیں لائٹیں لگا رہے ہیں اور اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں اور بہت ہی عجیب عجیب ہر دفعہ نئے ہر سال میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں خوب لائٹنگ ہو رہی ہے حضرت والا فرماتے تھے بہت سے لوگ اہل حق کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری مسجد میں چراغا نہیں ہوا یعنی گویا ہمیں ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے اصل اصلی خوشی وہ ہے جو حضور صحابہ کے طریقے پر جو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ علیہ کے طریقے پر ہو اگر ہماری مسجد میں چراغا نہیں ہوا تو یہ دلیل ہے کہ ہم جو ہے ہم لوگ بدار اور شیخ وغیرہ سے پاک ہیں چراغا کرنے سے کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے حضرت والا فرماتے تھے آج لائٹوں میں لائٹیں جگہ جگہ چلیں گی باہر ابھی لوگوں کو مگر کنڈے ڈال کے اب بہت سے لوگوں نے کراچی میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے اہل رسومات نے سلسلہ شروع کر دیا باقاعدہ پوسٹر لگاتے ہیں ہم کنڈا ڈال کے بجلی نہیں چلا بجلی چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے اتنی روشنی کرنے کی ضرورت کیا ہے میرے شیخ فرماتے تھے آج سڑکوں پہ لائٹیں ہیں دل میں اندھیرے ہیں دل میں اندھیرے ہیں گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے اور آشی کے رسول مدنی منوں کا جلوس نکل رہا ہے <laughs> مدنی بہنوں کا جلوس نکل رہا ہے سڑکیں بلاک کی جا رہی ہیں صحابہ کا طریقہ نہیں تھا اصلی عاشق رسول وہ ہے جو ہر بات میں سنت و شریعت کا اہتمام رکھے اب جب مسجد میں داخل ہوئے تو فکر ہو کہ مسجد کی حدود کہاں سے شروع ہو رہی ہے سیدھا پیر رکھنا ہے کہ بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ اللہ عمنی اللہ مفتخنی ابوا و رحمتک نوعی تو سنت تِنعتقاف یہ ہے اصلی عاشق رسول جو ہر سانس سنت گھر جاتا ہے گھر جاتا ہے تو گھر میں ٹی وی نہیں دیکھتا تصویریں نہیں دیکھتا یہ ہوتا ہے اصلی عاشق رسول سنت کے مطابق گاڑی رکھتے تو ناشیف سنا دیتا ہوں مدینہ منورہ کے تعلیم بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر یہ اشار کرے گئے جنہوں نے مدینہ منورہ سے مصرا لکھ کر بھیجا تھا جیوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پیارے مرشد و شیخ حضرت والا عارف بلّہ مجدد زمانہ شیخ اللہ عظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری ناز شریف کے اشعار لکھے اور ان سب اشعار کو جتنی کتابیں بھیجی جاتی ہیں یہاں آپ لوگ میرے شعر کی کتابیں آپ لوگ پڑھتے ہیں ان سب کو جو مرتب کرنے والے ہیں حضرت اقدس سید عشرت جمیل میر صاحب دامت بغات عالیہ ہیں جو حضرت والا رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد میں ان سے بیت ہو گیا ہوں حضرت والا کے شاعر میں خاص ہیں یہ ساری کتابیں سارے اشعار انہوں نے مرتب کیے ہیں دن اور رات ساتھ رہے ایک مجدد کے ایک عارف بلّہ کے ساتھ رہے حضرت عدت سید عشرت جمیل میر صاحب دامد الختم عالیہ ان کی دعائیں لے کے ان کی خدمت سے ان کی صحبت میں روزانہ بیٹھتا ہوں الحمد للہ اسی سال کے بزرگ ہیں ڈائلسس ہوتا ہے ایک دن چھوڑ کر دل کی بیماری ہے ہاتھ میں بھی درد ہے پھر بھی اتنی کتابیں ابھی حضرت والا اللہ کی وفات کے بعد اسی مواعظ منظر عام پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ دن اور رات لگے ہوئے کہ حضرت والا کا درد دل پوری امت کے اندر عام ہو گیا درد دل کیا تھا میرے شیخ کا نظر لیا سب سے زبردست کہ اپنی نظروں کو بچائیں پورا دین ہی سکھاتے تھے اور سب سے زیادہ زور دیتے تھے اپنی نظروں کو بچائیں تو یہ میرے شیخ کی ناشریف کے اشعار ہیں جیوار محمد میں رہتے ہیں صلی اللہ ماشاء اللہ زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم نہ پوچھو کہ کیا ہے والے محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہے یہ مالک کا اے دوستوں کرم ہے یہ مالک کا اے دوستوں مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم مدینے کی بستی میں بستے ہیں ہم مدینے کی نسبت ہے قیمت میری مدینے کی نسبت ہے قیمت میری وگر نہ حقیقت میں سستے ہیں ہم حقیقت میں سستے ہیں ہم احسان صابر رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر رسول سے ناشریف سناتے تھے وہی سنت یہ فقیر زندہ کر رہا ہے صحابی کی سنت ماشاء اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے مدینے میں مرنا مقدر میں ہو مدینے میں مرنا مقدر میں ہو خدا سے دعائیں بھی کرتے آپ لوگ ماشاء اللہ والا کہہ سکتے ہیں ماشاء اللہ کا نہیں لگتا ہم لوگ کو خوش ملا نہیں ہے یہ چاپ بیٹھے رہے بلکہ مسکرانا بھی دین مسکرانا بھی سکھاتا ماشاء اللہ مدینے میں مرنا مقدر میں ہو خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہم جھومنا بھی ثابت ہے جھومنا بھی حدیث ہے سے کرام جو ہے جب حفظ کرتے تھے سماؤں شقت سماؤں شبقت اس طرح کر کے جو ہے وہ ہلتے تھے تو سبق المفردون سبقت لے گئے وہ لوگ بازی لے گئے وہ لوگ جو جب ذکر کرتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں مگر اتنا جور نہ ہو کہ گردن نہ ٹوٹے بہت سے لوگ ایسے زور سے چھکا مارتے ہیں جب لا الہ الا اچھا وہ لوگ اللہ میں بڑی ضرب لگاتے لا الہ غیر اللہ نکلے نہ نکلے اللہ آ جائے دیکھیے گا لا الہ الا اللہ <laughs> جھٹکا زور سے حضرت والا فرماتے ہیں یہ زمانہ جو ہے کمزوری کا ہے زیادہ جھٹکے بازی سے اللہ نہیں ملے گا نفس پہ مردانہ آپ حملہ کر کے نفس کی خواہشات کو کچھ رو نا اور لا الہ پہ ہلکا سا لا الہ الا اللہ ذرا اللہ مل جائے جب تک غیر اللہ نہیں نکلے گا جب تک لڑکیاں نہیں نکلیں گے نکلیں گی گھر تک ٹی وی گھر سے نہیں نکلے گا تو یہ اللہ کیسے آئے گا تو اس لیے ہمارے حضرت والا بھی ذکر کرواتے تھے یہی لا الہ الا اللہ کا عاشقانہ ذکر آرام سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اور جو ہے اس طرح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله الله محمد رسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إله إله إلا إلا الله الله لا لا اللہ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے جو سو دفعہ اس طرح لا الہ الا اللہ کی تصویر پڑے گا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ چودہ رات کی طرح چمکا دے گا جیسے چاند چمک رہا ہوگا چودہ تاریخ کا ویسے اس کا دن چمک رہا ہوگا اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا ایک شخص نے پوچھا حضرت اگر کوئی پورے وقت صرف لا الہ الا اللہ کی تصویر پڑھتا رہے اس کا بھی چہرہ چمک جائے گا ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایسے امال کی توفیق دے دیں گے اس کلمے کی برکت سے اس کا چہرہ چودہ رات کی طرح چمک رہا ہوگا جب وہ لا الہ کہے گا تو سوچے گا یار مخلوق کو میں نے غیر اللہ بنایا مخلوق کی وجہ سے میں داڑھی صاف کروا رہا ہوں مخلوق یہ کہے گی مخلوق یہ کہے گی دفتر والے خاندان والے معاشرے والے یہ کہیں گے یہ دیکھیے اللہ اور رسول کیا کہیں گے اللہ اور رسول کا حکم آ گیا ہم داڑھی رکھیں گے کیونکہ وقت کم ہے ابھی ہمیں دوبارہ کراچی جانا ہے اس لیے مختصر ٹرین تیز گاؤں والی ٹرین چلے گی <laughs> تیز ایک مٹھی داڑھی ادھر سے رکھنا اور ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی یہاں سے رکھنا تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا اور داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے بچوں کو جب میں ہر دفعہ بتا دوں بچوں کو بھی یاد ہے نا ابو ابو داڑھی رکھ لیں وہ شعر یاد ہے پہلے دن سنایا تھا تو یہ شعر پڑھ دو ابو ابو داڑھی رکھ لے پڑھو ابو ابو داڑھی رکھ لے نانی کا نہیں پڑھتے کچھ نہیں کرتے تو آپ شور مچاؤ جب شور مچانے کا موقع شور مچانا چاہیے پڑھیے ابو ابو داڑی رکھ لے کرو اس طرح ایک مٹھی ہونی چاہیے تھوڑی کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی کے نیچے سے ایک مٹھی ہونی چاہیے پڑھو ابو ابو داڑھی رکھ لے ابو ابو داڑھی رکھ لے ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے ذائقہ سنت کا بھی چکھ رکھ لیں اور امی امی پردا کر لیں نقاب کر لیں امی امی پردہ کر لیں نیکی سے اب دامن بھر لیں نیکی سے اب دامن بھر لیں تو یہ پڑھ رہا تھا مدینے میں مرنا مقدر میں ہو خدا سے دعا یہ بھی کرتے ہیں یہ مطلوب ہے نبی صاحب صاحب باقاعدہ عمر رضی تعالیٰ نے دعا مانگا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ کی موت عطا فرما شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما تو فرما رہے ہیں یہ نالا پر ہے رب کا کر محمد کی نگری میں رہتے ہیں ہم یہ نالا تو پر رب کا کرم یہ نالا تو پر ہے رب کا کرم محمد کی نگری میں صلى الله عليه وسلم محمد دي نبري مره دي شفاعة محمد دي محمد به نصيب ماشاء مدینے میں ہر سال نہ بھولو گزارش کرتے ہم اور آخر شہر اس ناز شریف کا الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن أولياءه إلا المتقون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة اتق المحارم تكون أعلم الناس وقال عليه الصلاة والسلام دو طرح کی خوشیاں انسان اپنے اندر امپورٹ کرتا ہے ایک تو چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس کی خواہش کی خوشی پر عمل کر کے پھر عمل کر لوں اور ایک ایک اپنی خوشی ہے اور ایک اللہ اور رسول کی خوشی ہے بتائیے اپنی خوشی کیا ہے وہ ایسی خوشیاں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یعنی گانے سننے کی خوشیاں گندی تصویریں موبائل میں دیکھنے کی خوشیاں ٹی وی پہ چھپ چھپ کے تصویریں دیکھنے کی خوشیاں کرکٹ میچ دیکھنے کی خوشیاں داڑھی کو صاف کروانے کی خوشیاں یہ ایسی خوشیاں ہیں سے اللہ اور رسول ناراض ہوتا ہے اور ایک اللہ کی خوشی ہے اللہ تعالیٰ کی کیا خوشی ہے کہ بندہ ٹی وی نہ دیکھے یہ نظروں کو بچائے داڑھی ایک مٹھی رکھے کیا ڈرتے ہیں یہ معاشرے والے کچھ تمہارا بگاڑ سکتے ہیں انسان اگر ہمت کر لے ایک مٹھی داڑھی رکھ سکتا ہے شریعت اور سنت پہ چل سکتا ہے کس سے ہیں کس موت کے بعد کیا عمل کریں گے تیاری نہیں بھیجا مسلمان بنایا رام چندر تو نہیں بنایا محمد احمد نام رکھا ہے ماشاء اللہ رام چندر ہو گیا مسلمان کا سرٹیفکیٹ ہے محمد رسول اللہ پڑھنے والے غلام ہیں پھر ہمت کیوں نہیں کرتے پھر کیوں نفس و شیطان اور معاشرے کی غلامی کر رہے ہیں یہ معاشرہ اور یہ نفس و شیطان ہمیں جہنم میں ہیں اگر ہم نے اس کی غلامی کی اللہ رسول کی غلامی کریں قیامت تک ہمت رہے گی گناہ سے بچنے قیامت تک ہر مرد بچہ بچوں آپ کو بھی سن لو یہ بیان سب کے لیے دین تو سب کے لیے ہے بچوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بوڑھوں کے لیے جوانوں کے لیے گاڑی کا مسئلہ سننا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بڑے ہو جائے داڑھی رکھ لینا ٹھیک ہے گاڑی میں صاف کرا <laughs> بچوں کو شروع سے یہ تعلیم دی جائے گی ان شاء اللہ بچوں کے دلوں میں داڑھی کی اہمیت آئے گی حضرت والا نے اتنی اس بات کو عام کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اہمیت آئی رکھ لی بہت سے لوگوں نے داڑھی کہ واقعی میں یہ دنیا والے کچھ کام آنے والے نہیں اگر کوئی تمہارا مذاق اڑا ہے داڑھی رکھنے پر اس کو یہ شیر اس کو یہ بول دو بیوی مذاق اڑا ہے دفتر والے خاندان والے ان سے پوچھو کیا تم ایک سوال پوچھو کیا قبر میں تم میرے ساتھ جاؤ گے جب پہلا سوال پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے اور پھر شبی دکھائی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانتے ان کو پھر کیا جواب دیں گے اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل میں کیا نظر آیا تم عاشق رسول بنتے پھرتے تھے اور تم نے نعرے لگاتے تھے ناز شریف پڑھتے تھے تم نے میری شکل میری شکل جیسی شکل کیوں نہیں بنائی نمونہ تھے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر میں بھی نمونہ ہے اور باطن میں بھی نمونہ پہلے ظاہر بنے گا پھر باطن بنے گا کیونکہ مسجد میں میرا مجھے یہی بیان کرنا پڑتا ہے کہ کینسر پھیلا ہوا داڑھی منڈانے کا اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا کیا عذاب آ گیا حضرت ہمارے کو پتہ نہیں کیا مصیبت آ رہی مصیبت داڑھی منڈانے کی اور کیا ہے ٹی وی گھر میں چل رہا ہے تصویریں ہیں اللہ کی نافرمانی یہی تو مصیبت ہے سب سے بڑی جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سب سے بڑی مصیبت گناہ گار شخص کو جو جان بوجھ کے کرتا ہے میں بھی گنہ گار ہوں مگر جو جان بوجھ کے مسلسل اصرار زم گناہ کرتا ہے سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے ہر ہر نیکی کے اندر سکون ہے اور ہر گناہ کے اندر بے چینی اور پریشانی ہے اس لیے اگر ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں پہلا کام یہ کریں کہ داڑھی رکھ لیں ایک مٹھی پہلا کام ایک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 ضربے تو فاسق کو آسانی بھی لگا رہا ہے لا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ مگر گناہ چھوڑنے سے اللہ ملے گا اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نظر بچانے سے داڑھی رکھنے سے شروع میں جب داڑھی نہیں ہوتی ہے داڑھی صاف کراتا ہے تو بہت بڑا جہاد ہوتا ہے شروع پورا خاندان مذاق اڑاتا ہے ارے کہاں ملا کے پاس جا رہے ہو کمال کے پاس مت جانا داڑھی رکھا کے چھوڑے گا تو میرا کیا میرا کوئی آپ سے لین دین ہے کوئی تعلق ہے کیا آخرت کی فکر اللہ والے ان کے غلام آخرت کی فکر دلا کے چلے آتے ہیں اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر حضرت والا رحمت اللہ چلے گا اپنی بولی بول کے سب چلے جائیں گے اس دنیا میں اس لیے ہمت کر کے اس دنیا سے کما کے جائیں کیا کمانا ہے نیکیاں کمانے کے ساتھ گناہ سے ہی بچنا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے بہت ہو چکی نافرمانی کچھ نہیں ملا سوائے پٹائی اور گھوسوں کے اللہ کے عذاب کے گھوسے دل پہ پڑتے ہیں قرآن شریف آ رہا ومن اعرض عن ذکری فائنل او معیشت کا جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی اس چہر و سکون کا خواب نہیں دیکھ سکتا مختصر بس ایک مٹھی داڑھی کا ہی آج بیان دیتا ہوں ایک مٹھی داڑھی ادھر سے رکھنا اپنی مٹھی ہو حجام کے بچے کی نہ ہو ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے اور داڑھی ایک مٹھی سے چاول برابر جو کم کر رہا ہے یہ فاسق شخص ہے یہ فاجر شخص ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہ والا شخص ہے یعنی ٹوینٹی فور آورس یہ شخص گار لکھا جا رہا ہے تو ارادہ کر لیں کوئی چاہتا ہے ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گا کہ ہم چوبیس گھنٹے گنہگار لکھے جائیں روزہ مبارک میں حاضری دینے والوں حاجی الحاج ڈبل حاج ٹریپل الحاظ شرم نہیں آتی روزہ مبارک میں ایسی حاضر ہو جاتے داڑھی صاف کروا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دکھ ہوا زندگی میں دکھ ہوا جب کیسر و کس طرح کے دو سفیر آئے مجھے بڑی بڑی تھی داڑھی منڈی بھی تھی حضور پاک علیہ السلام السلام محمد بتنے شفیق کتنے رحم دل تھے کافروں کے لیے بھی چادر کی شادی تھی نبی صلاح السلام مگر جب دیکھا داڑھی منڈی بھی ہے مجھے بڑی بڑی ہے چہرہ مبارک پھیر لیا چہرہ پھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس نے حکم دیا داڑھی منڈانے کا مجھے بڑی بڑی کا انہوں نے کہا ہمارے رب کیسر اور کسرا نے حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ جیسے میری مونچھیں مونچھوں میں عزت نہیں ہے سنت کے اندر عزت ہے اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے پہ نہ ہو آ نبی کی سنت کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا کیا عذاب آ رہا ہے داڑھی منڈا رہے یہی تو عذاب ہے اور کیا ہے کیا پریشانی ہے ہم نے کون سا ایسا گناہ کر لیا ٹی وی چل رہا ہے داڑھی منڈانا چھوڑ دی اللہ کی نافرمانی ہے اور الحمدللہ کسی کو حقیقی سمجھنا درد دل سے ہست کر رہا ہوں داڑھی منڈانے والے جو کلین شیپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی سے کم کر رہے ہیں وہ میرے بیان کے بعد بہت سے لوگ کمر پھیر کے فوراً بھاگ جاتے ہیں ارے یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں توبہ توبہ ہمارے حضرت والا ایک شخص داڑھی منڈا ہوا تھا لاہور کے سفر پہ تھے بالکل داڑھی clean shape double single coat double coat پھر کھوٹی اکھاڑ کوٹ حضرت والا بنواتے تھے کھوٹی اکھاڑ کوٹ یعنی بالکل بال ہو جائے سفا چٹ بال ہو جائے فارغ البال ہے چکنے گار کرنے کا شوق جو ہے نا یہ ایڈوانس جنتی بننے کا شوق حضرت والا فرماتے تھے جنت میں پورا ہو جائے گا جنت میں کسی ولی نبی کی داڑھی نہیں ہوگی داڑھی نکلے گی نہیں دن دنوں رات ہی نہیں ہوں گے تو یہ خواہش وہاں پوری ہو جائے گی آپ کی وہاں نائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی نہ بریک کی ضرورت پڑے گی ایڈوانس جنتی بننے کی کوشش مت کریں یہاں پر ہمت کر کے رکھ لیں یہ قبر میں جو ہے جتنے لوگوں کو ہم خوش کر رہے ہیں کوئی کام آنے والا نہیں یہ سب بہانے بازی ہیں کہ دفتر والے کہتے ہیں خاندان والے کیا کہتے ہیں معاشرے والے بیوی کیا کہتی ان سب کی ان سب کی خاطر اللہ اور رسول کو ہم ناراض نہیں کر سکتے محبت سے پیش آئیے بیوی تم کہتی ہو میں تمہاری جائز باتیں ساری مان لوں گا مگر میں داڑھی کو اس طرح نہیں چلا سکتا آج میں نے ارادہ کر لیا میں تفریح سن کر آیا ہوں <laughs> کہ میں داڑھی رکھ کے چھوڑوں گا آج میں مر جاؤں گا میں داڑھی کو اس طرح نہیں چلاؤں گا مر جاؤں گا داڑھی کو ایک مٹھی سے کام نہیں کروں گا ایسا ارادہ کروں نا دنیا میں بڑی ہمت آ جاتی ہے میرے شیخ فرماتے تھے یوں تو دنیا میں بڑا چست ہے سارے کام کر لو گے سردی میں سارے چھوٹے ووٹر پہن کے مٹیاری تک چلے جاؤ گے پیسے لینے ایک لاکھ روپیہ جو قرضہ لینے جانا ہے اور دین کے لیے بالکل سستی آ جاتی ہمت نہیں ہے ہجڑے بنے رہتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں جو نفس کا غلام ہے ہجڑا ہے ہے مرد مگر چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہوا ہے مردانہ وار ہم نہ کرو کہ آج تمہیں داڑھی رکھنی ہے بس بہت ہو چکی نفس کی غلامی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تو عذاب آ رہے ہیں ہمارے اجتماعی آیا انفرادی آئے اب کب ہم لوگ سدھریں گے ہمت کر لیں پہلا عذاب جو پورے معاشرے میں گناہ عام ہو چکا ہے وہ داڑھی شیو کروانے کا ہے اور ایک مٹھی سے کم کرنے کا ہے اتنی ماشاء اللہ نے اس بات کو عام کیا کہ بہت سے لوگوں نے ماشاء اللہ داڑھی رکھی اور داڑھی رکھنے کے بعد چہرہ اچھا لگتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ برا لگے ہو ہی نہیں سکتا ہے ہمت کر کے رکھ لو نیکی کا تقاضا ہے فوراً عمل کر لینا چاہیے کہ آج میں مر جاؤں گا آج سے مگر داڑھی پہ اس طرح نہیں چلانے والا جب تک ایک مٹھی نہیں ہوتی ایک مٹھی کے بعد پھر کتروا سکتے ہیں ایک مٹھی ہو جائے اس کے بعد پھر کاٹ دیجیے یہ کاٹ دیجیے اچھی لگے گی داڑھی یہاں سے بھی ایک مٹھی ہو جائے پھر کاٹ دیجیے یہاں سے بھی ایک مٹھی ہو جائے پھر کاٹ دیجیے بہت سے لوگ بولتے ہیں میں اللہ اور رسول کے اس میں مست رہنا چاہتا ہوں مست ایسے مست نہیں ہوتے کچھ مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا ایسے اسے مٹھائیاں کھاتے رہو دیگے آتے رہو مست رہو گے مجھے ادا کرنا پڑے گا غصے کو پینا پڑے گا نظر جھکانی پڑے گی دین مشکل لگتے ہیں نا ابھی یہ سب مشکل لگ رہا ہو بےچارے جو لوگ نئے پہلی دفعہ آئے ارے یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں <laughs> بڑا مشکل ہے تو مجھے سہل ہو اللہ والوں کی صحبت سے نیک لوگوں کی صحبت سے دین میں چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزہ آنے لگتا ہے میں خود مزہ پا رہا ہوں تو بتا رہا ہوں حضرت والا کے پاس بیٹھتا ہوں جو لوگ قریب رہتے ہیں سچے لوگوں کے تو ان کو پتا چلتا ہے دین میں چلنے بڑا مزہ ہے میں انجینئر بھی ہوں اسے بھی سن لیجیے I can speak English also so اور انگریزی دانو شو شو پاؤں پاؤں کرتے ہوئے انگریزوں میں اپنے فخر سمجھتے ہیں ساری زبانیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں to keep the beard one fist in length from under the chin, from right side of the chin, from left side of the chin. It is wajib. And this is uh, baby beard, it is wajib in the light of Quran and Sunnah. And to trim the beard within a grain of a rice. chawal baraba dadi ek मुट्ठी se kam karna. और to shave the beard is haram and 24 hours sin. ایک دفعہ میرے شیخ کا پورا بیان داڑھی پہ ہوا اور سارے داڑھی والے بیٹھے ہوئے تھے کوئی داڑھی منڈا نہیں تھا مگر ہمارے حضرات اللہ کے لیے بیان کرتے تھے جو دل میں آ میرے اس وقت بہت سارے مضمون آ رہے تھے اور میں سوچ کے آیا تھا یہ بیان کروں گا وہ بیان کروں گا پٹری بدل گئی خود بخود اللہ تعالیٰ داڑھی پہ بیان کروا رہا ہے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا آج ارادہ تھا کہ میں جو ہوں ربی الاول پہ بیان کروں گا <laughs> اللہ تعالیٰ خود ہی ہم لوگ کوئی تقریریں رکھ کے تھوڑی آتے اللہ تعالیٰ جو بات تو حضرت والا بیان فرما رہے تھے داڑھی میں سارے داڑھی والے ایک شخص نے کہا حضرت والا مجھے داڑھی منڈانے کا خیال آنے لگا تو اس لیے میرے شیخ تاکہ ہماری داڑھی حفاظت سے رہے اس لیے داڑھی پہ بار بار بیان سنیں گے تو ہماری داڑھی بھی حفاظت سے رہے اہمیت بھی پیدا ہوگی ہمارے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے واجب جیسے عید الفطر کی نماز واجب ہے بقرعید کی نماز واجب ہے عید الاضحیٰ کی نماز والدی ہے ہمارے عید میلاد النبی کوئی نماز نہیں ہوتی عید میلاد النبی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے عید میلاد النبی کی نماز ہو رہی ہے عید بنا رہی ہے اس کو عید تھوڑی ہے یہ عید نہیں ہے عید صرف دو ہی ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر فطر نبی صلاح السلام نے فرمایا صرف دو ہی عیدیں یہ عید تیسری عید کہاں سے آ گئی بیچ میں خوشی ہے ہمیں بھی خوشی ہے نبی صلی علیہ وسلم تشریف لائے اور خوشی اس طریقے پہ ہوگی جس طریقے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی جس طریقے پہ صحابہ کرام نے منائی اور کیا طریقہ تھا خدیجہ قبر تعینہ حضور اعظم ان کے ساتھ بھائی پہلی بیوی تھی نا ان کی پہلی بیوی کے ہوتے ہیں حضور اعظم دوسری شادی ان سے اتنی محبت تھی دوسری شادی کا اس وقت ان کے انتقال کے بعد پھر شادی فرمائی دوسری بہت سی شادیاں حکمت کی وجہ سے تو ان کا انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیسواں نہیں کیا تیجا نہیں کیا کوئی برسی نہیں کی اتنے عرصے حیات رہے کتنی محبت کرتے تھے خدیجہ اللہ عنہ سے کوئی دن نہیں منایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا بھائی پھر ہم لوگ کیوں مناتے کتنی محبت فرماتے تھے ٹھیک ہے عقل سے بھی سوچنا چاہیے پھر انسان کو پھر ابو بکر صدیق سب سے زیادہ نمبر ون عاشق رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سال چھوٹے اور سب سے نمبر ون عاشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے دو سال تقریباً حیات رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو دفعہ ربی الاول آیا بارہ ربیع الاول دو دفعہ آیا کبھی دن نہیں منایا حد ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ نے حد عمر فاروق رضی تعالیٰ نے کوئی دن نہیں منایا حد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کوئی دن نہیں منایا حد علی رضی تعالیٰ عنہ نے کوئی دن نہیں منایا یہ تو دن منانے کی رسمیں یہودیوں سے شروع ہوئی کافروں سے شروع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں یہ ناچنا مقصد نہیں تھا جلوس نکالنا مقصد نہیں تھا بجلیاں چلانا مقصد نہیں تھا ہر جگہ اس کو عرض کر رہا ہوں میرے شیخ فرماتے تھے کہ چراغا کر کے باہر تو مسجدوں میں روشنیاں کر دی اور جس مسجد میں روشنی نہیں ہوتی بولتے عاشق رسول نہیں ہے مسجد میں روشنی سے کوئی عاشق رسول ہوتا ہے عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو نظر بچاتا ہے جو اپنی بیوی کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے جو صرف حلوے مانڈے نہیں کھاتا جو غصے کو پی جاتا ہے جو پال سائز نہیں دیکھتا جو ننگی تصویریں نہیں دیکھتا ٹی وی کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر جو پردہ کرتا ہے شہری پردہ وہ ہوتا ہے عاشق رسول یہ تھوڑی کہ حلوے حلوے میٹھے کوڑائے جاؤ بکرے چھترے حجم شریف ملا جیدا ختم شریف یہ بدعات اور یہ شرک اور یہ بدعتی لوگ یہ صرف یہ ہے دیگے چڑھانے بیٹھے ہوئے ان کے پیٹ بھرے رہے تو واہ واہ واہ واہ تو آپ کو خوب مدنی بہنوں کا جلوس نکل رہا ہے <laughs> مدنی بہنیں کہاں سے آئیں گی مدنی منوں کا جلوس نکل رہا ہے مدنی منہ کا جلوس نکل رہا ہے بھائی <laughs> اور خوب تیز آواز میں ڈیک لگایا ہوا ہے اور اس پہ ناطے چل رہی ہے اس پہ پیچھے آواز آ رہی ہے یہ کیا ہے مذاق نہیں پیچھے سے ڈھول کی آواز نکالنا یہ ناز شریف کا مذاق ہے اور اب تو میوزک آ رہی ہے بقاعدہ ناز شریف کے ساتھ میوزک چل رہی ہے یہ سب حرام ہے اللہ کی نافرمانی سے کوئی سکون مل سکتا ہے اور خود ہی دیکھ لیجیے یہ لوگ خود ہی اتنے بے چین رہتے ہیں جلوس نکالنے والے اللہ والا کوئی بے چین ہوتا ہے وہ تو اتنے سکون سے رہتا ہے ان کی حیات دیکھ لیجیے ان کے قریب رہ کے دیکھ لیجیے گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے بے پردگی کی آم تصویریں ہم لوگ رہے ہیں جہاں تصویریں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے میٹھے میٹھے بیان سننے والوں یہ کڑوا بیان بھی سن لو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مٹھائی کھانے کا بہت شوق ہے ہم بھی کھاتے ہیں مٹھائی سے مسئلہ نہیں ہے کھا سکتے ہیں جائز ہے مگر ذرا کڑوی کڑوی باتوں کا بھی سننا چاہیے کڑوی لگتی ہے کڑوی ہے نہیں بظاہر دین پہ چلنا جو لوگ دین سے دور ہیں نا ان کو ایسا لگتا ہے دین پہ آرام چلیں گے دہشت گرد ہو جائیں گے توبہ توبہ اللہ دین دہشت گردی سے حضور صاحب کی سنتوں پہ چلنا بھی دہشت گردی ہے داڑھی رکھ لیں گے تو دہشت گرد ہو جائیں گے پکڑ کے لے جائیں گے ہمیں کوئی پکڑ کے نہیں لے کے جائے گا سنتوں میں چلو اخلاق سے رہو انشاءاللہ سب لوگ متاثر ہوں گے دین تو بہت پیارا ہے تو داڑھی کا مسئلہ بتا دیا داڑھی ایک مٹھی اپنا تینوں طرف سے واجب میں مونچے صاف کر لیے کینچی سے مشین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شفاعت سے محروم رہے گا جو لمبی لمبی مچھے رکھے گا اور جو ہے حوضے کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا من کر نقیز عذاب لیں گے قبر میں درد لاکھ عذاب ہوگا اس لیے مونچھے کینچی سے مشین سے بالکل صاف کر لی جائیں اسے میری اونچے بیٹھے رہیں کہیں جانے کی انتظامی عمر کا کوئی مسئلہ نہیں بیٹھے رہو کوئی مسئلہ نہیں بس بیان سنو اتنی دور سے ہم لوگ آئے آپ انتظامی اون میں لگ جائیں گے سن لیجیے آپ حیدرآباد میں اگر بار بار میں گاڑی کا بیان کر رہا ہوں تو بار بار سنو ادھر تکرار رہا تکر رہا جب کوئی بات تکرار کی جاتی ہے دل میں قرار بھی کی جاتی ہے آپ تو درد دل محسوس نہیں کر رہے کتنے لوگ ماشاء اللہ ان کے دل میں اثر ہوتا ہے وہ رب ارادہ کر لیتے ہیں تو جو داڑھی والے وہ بھی غور سے سنیں اگر بار بار بیان ہو ہر مسجد میں داڑھی ہی کا بیان ہو پھر بھی غور سے سننا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے شیخ کے اوپر اللہ کی کیسی مدد آ رہی ہے عظمتوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے شہر کے اوپر پوری دنیا میں کینسر عام ہے کہ نہیں عام اور اس کے خلاف اگر کوئی شیخ یا ان کا غلام اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے اگر آپ کو یہ داڑھی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی داڑھی مرتے پر تک قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی خاتمے کا کچھ پتا ہے کسی کو اس داڑھی پہ بار بار بیان کر کے مجھے بھی اتنا سکون ملتا ہے کہ الحمد میری داڑھی ہے <laughs> اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اس میں ترقی ہوگی اور داڑھی کو پھر یہ جو داڑھی والے ہیں داڑھی کو تیل لگائیے اور اس کو باہر نکال کے رکھے برش کرے اس کو صاف ستھرا رکھے اس طرح کر کے داڑھی کو تیل لگائیں شیمپو بھی لگا دیں مہینے میں ایک دفعہ <laughs> پندرہ دن میں ایک مہینہ اور پھر اس کو بھی داڑھی کو باہر نکال کے رکھے اس طرح اچھی لگتی ہے مردوں کو داڑھی کی زینت بخشی عورتوں کو سر کے چوٹی اور زینت بخشی ٹھیک ہے مسلمان کا ظاہر میرا ظاہر سور جائے لاہی میرے بات کی ظلمت دور کر دے تیرا ہو جاؤ اتنی ہار زو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے اللہ کے کیسے ہوں گے حرام خواہشات کا خون کرنے سے اللہ کے ہوں گے صرف تلاوت زیادہ کرنے سے تحجد اشراق پڑھنے سے اللہ کے نہیں ہوں گے پہلے تقوی اختیار کریں گناہ چھوڑیں پھر اس میں مزہ بھی آئے گا منع نہیں کر رہا کہ آپ تلاوت چھوڑ دیں اشراف چھوڑ دیں تحجد چھوڑ دیں بلکہ حرام خواہشات کا خون کریں ایسی خواہشات جو اللہ کی نافرمانی والی ہیں بچوں کارٹون دیکھنا نافرمانی پہلے ہی بتایا تھا نا آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے مدرسے میں ٹی وی نہیں ہے مگر جب رشتے دار کے ملنے جاتے ہو نانی کیا دادی کیا ٹی وی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا اس پہ کارٹون چل رہے ہوتے ہیں کہیں ایئرپورٹ چلے گئے ہسپتال چلے گئے وہاں بھی ٹی وی چل رہے ہیں تو ٹی وی دیکھنا نہیں چاہیے کیا پاکستان کا میچ چل رہا ہے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں یوں نظر چھٹا دینی چاہیے ٹی وی کو نہیں دیکھنا چاہیے سمجھ گئے ٹی وی پہ کیوں جب ٹی وی دیکھتے ہیں اس میں تصویریں ہوتی ہیں اور تصویریں ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے وہاں سے جن نکل آتا ہے <laughs> جن کھا جائے گا آپ لوگوں کو ٹی وی دیکھو گے تو داڑھی کا بتا دیا ٹخنوں کا مسئلہ بتایا تھا کیونکہ ہمارے ہی دوست اس میں کمزوری کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی کیا بات کریں جب اوپر کھڑے ہوں تو شلوار اپنے اوپر کریں ویسے اوپر ہے جی یہ ٹکلے کے لگتے ہیں بخاری شریف میں آتا ہے ماسک کرنا بنا کاپنا ہی اوپر سے جو لباس آ رہا ہے ٹکرا چھپے گا وہ اس کا کی آگ میں کرے گا تو بچوں آپ لوگ بھی جب کھڑے ہو تو اپنے شلوار دیکھیں گے نا ٹکڑوں سے اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب کھڑے ہو تو دیکھ لیں گے بھلے ابھی کھڑے ہو کے دیکھ لو شاباش دیکھ لو سب کی شلوار اوپر ہیں ٹکڑوں سے ہاں دیکھو میری کتنی اوپر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی پنڈی تک رہتی تھی یہ آدھی پنڈی تک اتنی کر لو تو اچھا ہے نہیں کرو تو ٹخنوں سے یہ ٹخنے کے لاتے یہ شاباش بیٹھ جاؤ تو ٹخنے اوپر کر لیں گے تو کیا ہوگا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ٹخنے ہمارے چھپ جائیں گے شلوار سے جب کھڑے ہو چل رہے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے ٹخنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں کھڑے ہو چل رہے ہو مردوں کے ٹخنے چوبیس گھنٹے کھلے رہے گا کیونکہ ہم لوگ دیکھیے عمل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں اللہ کا جس میں فضل ہوتا ہے وہی عمل کرتا ہے اس لیے بہت سے لوگ تکبر کے پوٹلے بات سن سن کے سننی ہو گئے عمل نہیں کرتے یہ تکبر ہے ہر بات بتائی جا رہی ہے بار بار تکرار جائے بچوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ شرم کرو بڈھے لوگوں شرم کری جائیے سفید داڑھی ہو گئی خبر میں پہل لٹکے ہوئے ابھی تک ٹکنے چھپ رہے ہیں بچوں سے سبق حاصل کرو ماشاء اللہ اتنے بردار بچے ہیں فوراً ٹکنے جو ہیں انہوں نے کھول لیے اللہ رسول کی بات کو تو جان دے دینا چاہیے جہنے کھولا کیا مشکل ہے صحابہ کرام نے جان پیش کر دی اکرامن کہتا ہوں میں بڈھے لوگوں مطلب جوش دلانے کے لیے عرض کر دیا ورنہ میں الحمد ان کا اکرام کرتا ہوں سفید داڑھی والوں کا پہلے کسی کی داڑھی صاف ہو اسی سال کا بوڑھا ہو داڑھی صاف ہو میں اس کو سینے سے لگاؤں گا الحمد للہ ہمارے حضرت نے سکھایا بڑوں کا عزت کرو چھوٹوں کا رہن کرو جو اتنا آسان ہے تکبر سے بچنے کا بہت آسان طریقہ بہت ہی آسان بہت ہی آسان جو ہم سے بڑے ہیں نا ہماری ہمارے دو ہی کیٹیگری کے لوگ ہوں گے یا ہم سے کوئی بڑا ہوگا یا ہم سے کوئی چھوٹا ہوگا تو جو بڑا ہو سوچو اس کی نیکیاں ہم سے زیادہ اور جو چھوٹا ہے سوچے اس کے گنا ہم سے کہا اتنا آسان ہے نا تکبر سے بچنا کسی کو کیا حقیق سمجھے کسی کو حقیقی سمجھنا چاہیے ایک شخص بالکل ہی ماڈرن زانی اور شرابی داڑھی منڈاتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا اور ہم لوگ داڑھی رکھتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں چلے لگاتے ہیں عالم ہیں حافظ ہیں قاری ہیں تو ہم اس کو کیسے حقیقہ سمجھیں وہ تو نظر آ رہا ہے زنا بھی کر رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے داڑھی صاف کرا رہا ہے کبیرہ گنا نماز چھوڑ دے رہا ہے اور تو ہم اس کو کیسے اچھا سمجھیں تو حکیم الامت مجھے انا انا علیہ راجون بچوں آپ لوگ پڑھ لو انا اللہ و انا انہی راجون پڑھ لو جب لائٹ چلی جائے روشنی چلی جائے تو یہ سنت ہے انا اللہ و انا ان علہ پڑھ لینا چاہیے سنتوں کی برکتوں سے بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی اور سنت سے دل میں نور آئے گا اور یہ نور قبر کے اندر کام آئے گا مرنے کے بعد کام آئے گا ہو سکتا ہے اسی سنت میں مغفرت ہو جائے جب لائٹ چلی گئی تھی ایک دم سے ہمارے منہ سے نکل آیا ان للہ ہی وہ ان راجن ورنہ بچے شور مجھے رہے تھے ہاں،, ہاں،, ہاں لائٹ چلی گئی ہاں, ہاں، تو شور نہیں بچانا چاہیے انا انا و اللہ بچوں کو شروع سے تربیت دی جائے تو بچوں کو رٹ جاتی ہیں اب میرا چھوٹا بیٹا ہے میں چاہتا نہیں ہوں اس کو بیان کرنا کیونکہ وہ نظر لگ جاتی ہے اگر میں بیان کرتا ہوں تو یہیں سے حیدرآباد سے نظر کراچی میں لگ جاتی ہے <laughs> اب جیسے ہی لائٹ جاتی ہے میں لے فوراً پڑھ دیتا ہے میں <laughs> دیکھ رہا ہے نا اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے تو جیسی تربیت ہوگی ویسے بچے پھلیں گے پھلیں گے تو بات کہاں چل رہی تھی بیچ میں ٹخنوں کی بات چل رہی تھی اچھا ٹخنے جو چھپاتا ہے اس کو چار عذاب ملتے ہیں پہلا عذاب لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں فرمائیں گے اپنے دوستوں کو حدیث شریف سنانی چاہیے اردو میں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہی نہیں فرمائیں گے ولا ینظر الريم مسلم شریف میں آتا ہے اس کو نظر رحمت سے ہی دیکھیں گے ولا ذكيم اس توفیق توبہ نہیں دیں گے ولا گے عذاب علیم اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا چار عذاب مل رہے ہیں مسلم شریف میں آتا ہے ٹخنے چھپانے والے اس لیے کھڑے ہوں چل رہے ہوں مردوں کے ٹخنے چوبیس گھنٹے کھلے رہنے چاہیے موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں موزہ چاہے گردن سے سلوا لو سردی رہتی ہے نا تو موزہ پہن لیجیے موزہ چاہے یہاں تک سلوا لیں کوئی حرج نہیں موزے سے کچھ نہیں ہوتا مگر کرتے سے شلوار سے پینٹ جو پہنتے ہیں جیسے چادر پہنی بہت سے لوگ سردیوں میں شال پہن کر آتے ہیں شال سے بھی ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے اوپر سے آ رہی ہے اتنی بڑی شال ہوتی ہے وہ ٹخنے چھپ رہے ہوتے ہیں اس سے اس کا خیال رکھے اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے خانقاہ والے تبلیغ والے مدرسے والے مولانا لوگ عالم اور حافظ و قاری اس وقت موزے پہن لیتے ہیں اس میں بہت بڑی غفلت پائی جا رہی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے اس میں موت آ گئی تو اللہ نہ کرے ہمارا وہ حصہ جہنم میں جلے گا اس کا خیال رکھیے موزے پہن لیے ابھی میں نے بھی موزے پہنی اب پتہ نہیں چلتا کہ ٹکنے چھپے ہوئے یا کھلے ہوئے تو دیکھتے رہیے یا شلواری چھوٹی بنوائیے کیونکہ بہت سے لوگ رہتے ہیں اب ماشاء اللہ عالم اور حافظ و قاری ہیں تبلیغ میں وقت لگ رہا ہے خلیفہ بھی ہے مگر دیکھتے نہیں ہے ہیں عرش اعظم پہ تو تمہاری نظر ہے ذرا ٹفنے تو دیکھ لو چھپے نہیں تمہارے کبیرا گنا ہے تو میرے شیخ حدود سے بھی اوپر رکھتے تھے یعنی حدود رسم کی آدھی پنلی تک تو آدھی پنلی تک تاکہ ٹفنے چھپنے کا احتمال ہی نہ رہے ایسا کر لیجیے ٹخنوں پہ نظر رکھیں ہم یہ کبیرا گنا تو مجھ سے نہیں ہو رہا اچھا خاصا کھڑے ہوئے کبیرہ گنا بھی ہو رہا ہے فجر کی جماعت نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو فوراً جیسی بستر سے اٹھے پلنگ سے اٹھے جیسے ہی کھڑے ہوں جیسے سو رہے سوتے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ٹکنے چکے کوئی بات نہیں جیسے اٹھے مجھے بھی خیال آیا بہت دفعہ ایسا ہوا کیونکہ پیٹ جو ہے اندر چلے آتا ہے ہزم ہو جاتا ہے سونے کے بعد کھانا <laughs> جیسے سو کے اٹھے جیسے بستر سے اٹھے نا تو پیٹ اندر چلا گیا اب جیسے اٹھے شلوار نیچے چلے گی فوراً اوپر کر فوراً اوپر کر لو ہی بچوں ہی سو کے اٹھو فوراً شلوار اوپر کر لو کہیں میری ٹکنے تو نہیں چھپ رہے یہ اہم مسئلہ ہے بہت اس کو عام مت سمجھیے کہ کمال آ کے غیر ضروری مسئلہ بتا رہے ہیں غیر ضروری جس پہ جہنم کی وعید آئی ہو وہ غیر ضروری ہو سکتا ہے دین کا تو ہر حکم کی قیمتی اور یہ کبیرہ گناہ ہے بڑے بڑے لوگ میں ملاوی سے دفنے چھپانے والے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی بہت سے جیسے بہت سے ہوتے ہیں ماشاء اللہ دین کی محنتوں میں لگے ہیں کوئی بھی محنت ہو یہ سب اپنی محنت ہے تبلیغ کی محنت اپنی محنت ہے مدرسے کی محنت خانقاہ کی محنت یہ سب دین کے شعبے ہیں ہے نا تو وہ اتنی مجبور ہوتے ہیں اس طرح توجہ نہیں ہوتی محبت سے توجہ دلا دینی چاہیے کہ بھائی یہ آپ کے تفریح چھپ رہے ہیں محبت سے لکھ کے دے دیں اگر یا کسی بڑی عمر والے سے نصیحت کروا دیں نصیحت کرنے کے طریقے ہوتے ہیں یہ بات خاص بتا رہا ہوں جیسے میں ابھی بیان کرتا ہوں کبھی درد دل سے بیان کر دیتا ہوں یہ نہیں کہ گھر میں بھی جا کے ایسی چیز رہے اور کھولو ٹخنے کھولو <laughs> داڑھی رکھو داڑھی رکھو ایسا نہیں کرنا بھائی یہ میں بیان کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے گھر والوں سے نصیحت کرنے کا طریقہ الگ ہے بیوی سے نصیحت کرنے کا طریقہ الگ ہے اپنے محلے والوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ الگ ہے تبلیغ کے بہت سارے حدود ہوتی ہیں کس طریقے سے تبلیغ کرنی ہے ممبر پہ تو کیونکہ ہم لوگ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں اس لیے درد دل سے بیان نس کرتے ہیں نس پہ چوٹی جب لگتی ہے جب اس کو ذرا ڈانٹ لگائی جائے <laughs> اہل اللہ ان کے غلام کبھی ڈانٹ وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اگر وہ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ خبردار داڑھی منڈانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اس سے کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے ابھی یار اتنی اہمیت سے یہ لوگ بول رہے ہیں <laughs> واقعی میں حرام تو ہے یہ لوگ تین دفعہ کہا ہے انہوں نے حرام ہے حرام ہے حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت فرماتے تھے تو کبھی کبھار تین دفعہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کیا ڈرنا کیا ہے یہی تو ہے داڑھی رکھ لیں کس کے غلام بنے ہوئے لو داڑھی یہی تو ڈرنا ہے ڈرنا صرف یہ نہیں کہ یہ ڈرنا نہیں ہے حدیث میں آتا ہے ڈرنا یہ ہے میں آپ لوگ ہنس تو دیا کریں میں ہنسانا چاہ آپ لوگ ہنس بھی نہیں رہا ایکٹنگ بھی کر کے دکھا رہا ہوں عزت کو داؤ پہ لگا کے ہر فرماتے تھے ڈرنا یہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اتنا ڈر مطلوب ہے کہ ہم لوگ گناہ چھوڑ دیں بس یہ نہیں کہ ہر وقت راتوں کو روئے جا رہے ہیں پریشان ہے کہ میرا کیا ہوگا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گناہوں سے بچیں جان بوجھ کے جو گناہ کر رہے ہیں ان سے بچے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیجیے یہ ٹخنوں کا گناہ بتا دیا بہت اہمیت سے سنا آپ حضرات نے ماشاء اللہ اللہ کو جزائے خیر دے اس پر عمل بھی کرنا ہے یہ دفتر جاتے وقت ٹخنے کھول کے رکھے پینٹ پہن کے جا رہا ہوں کٹوا دو پینٹ میچنگ کے موزے پہن لو شلوار ہے بزنس کرتے ہو تجارت کرتے ہو میچنگ کے موزے پہن لو ٹخنے کھول کے جاؤ مت ڈرو کسی سے لوگ مذاق اڑائیں کہ ان کو اڑانے دو اللہ کے عاشقوں کی ایک خاص نشانی ہے لا خافون لو مت اللہ یعنی قرآن شریف میں آ رہا ہے اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہیں ہم کہ نہیں بتاؤ بتائیے بچوں ہے نا آپ حضرات بھی صاحب ہم سب عاشق بننا چاہتے ہیں اللہ تو اللہ کے عاشقوں کا یہ ظاہر ہے پہلے ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے اللہ کے عاشق کی ٹکنے کھلے ہونے چاہیے یہ اللہ کا عاشق کے ظاہر ہے جس کو دیکھنا ہو اللہ کا عاشق ہے پہلے اس کی داڑھی دیکھی جائے گی پھر ٹکنے دیکھے جائے گی کسی کے ایبوں کو دیکھنا نہیں چاہیے میں جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا عاشق بننے جا رہا ہوں اور داڑھی بھی صاف ہے اس شخص کی اور پیر بنا بیٹھا ہوا ہے یہ کیسا پیر ہے ٹکنے چھپے ہوئے اور داڑھی منڈی ہے یہ پیر تھوڑی ہے پیر ہے یہ شخص ایسا شخص پیر بنانے قابل بھی نہیں ہے جو مونچھیں بڑی بڑی رکھتا ہے داڑھی منڈاتا ہے یہ پیر ہے یہ شخص پیر کے نام پہ دھبا بنا ہوا ہے انہوں نے بدنام کیا ہے غلط پیروں نے سچے پیروں کا سچے پیر بھی اس میں چھپے ہوتے ہیں خود شیخ الحدیث پیر تھے بھائی مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ پیر تھے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کو بہت سے تبلیغ حضرات کو نہیں پتا مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ جو پیر تھے باقاعدہ بیت کرتے تھے ان کو مولانا خلیل احمد صاحب سے خلافت حاصل تھی خانقاہ جاتے تھے یہ سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں میں یہ بکرے والے نہیں <laughs> جو بکرے کھاتے رہتے ہیں مریضوں کے پیسے اڑاتے رہتے بکرے تو میں بھی کھاتا ہوں آپ سب لوگ بھی کھاتے ہیں مطلب ان کی نظر ہر وقت اسی پہ رہتی ہے کہ مرید آ کے کوئی مجھے دیکھ دے جائے <laughs> کوئی پیسے دے جائے سلام نہیں کرو تو پانچ سو کا نوٹ ہونا چاہیے سلام کرتے ہیں کرنٹ لگانے سے پہلے پانچ سو نوٹ جائیں گے پھر وہ سیدھے جیب میں جائیں گے پھر بولو بھائی اب کیا کام ہے ذرا <laughs> عامروں کے پاس جا رہے ہیں ہم لوگ عامر بنگالن بھی پیدا ہوئی ہے کراچی میں تو پہلے بنگالی تھا اب عامر بنگالن جلالی بنگالم جلالی عورتوں سے پردہ رکھا ہے وہ پیسے بس پیسے کمانے کا ذریعہ بنا اللہ کو ناراض کر کے جو پیسے کمائے گا اس پہ لانت برسے گی اس شخص کے اوپر لوگوں کے پیسے ہڑپ کر رہا ہے شخص خبردار عاملوں کے پاس مت جائیے کوئی وظیفہ چاہیے یہ ہمارے بیٹھے ہیں حضرت والا کے خلیفہ ہیں پیر ہیں یہ انہوں نے مٹایا ہے سفید داڑھی والے حضرت والا کے ساتھ بہت عرصے رہے ہیں سارے وظیفے یہ دیتے ہیں آپ کو دے دیں گے تعویذ بھی دے دیں گے مت جائز تعویذ ہوتا ہے یہ غلط پیر دیتے ہیں نا تعویذ وہ کیا تعویذ ہوتا ہے یا اوس مدد یا رسول اللہ مدد اس پہ شرک ہے شرک والے میں کیسے اثر ہوگا اللہ مدد کرتا ہے بے حرمت کی صحیح یہ بے حرمتی شیخ عبد القاعد جلانی لے سکتے ہیں کہ شیخ عبد القاعد جلانی کے صدقے کے اللہ مدد مدد فرما دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مدد فرما دیجیے تو ٹھیک ہے حضرت علی اللہ عنہ کے صدقے مدد فرما دیجیے اولی اللہ کے صدقے مدد فرما دیں میرے شیخ کے صدقے مدد فرما دیں ٹھیک ہے اللہ والوں کا وسیلہ دے کے دعا مانگنا ان کے صدقے مانگنا صحیح ہے میں ڈائریکٹ مانگنا یہ بدعت ہے یہ شرک ہے اس میں اللہ کے علاوہ ڈائریکٹ کوئی مدد نہیں کر سکتا ان کے صدقے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے ان کے صدقے دعا مانگ سکتے ہیں ان کے صدقے جو اپنے کام بھی بنوا سکتے ہیں خود حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے <laughs> تو انہوں نے جو ہے جب دعا مانگ اللہ سے معافی مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مانگی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ہی تھے آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے تو حضور صلی علیہ وسلم نے سب کے مانگی ہے آپ کو کیسے پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو پوچھا گیا حضرت آدم علیہ السلام فرمایا میں نے ان کا نام عرشہ ادھر لکھا ہوا دیکھا تھا محمد <laughs> یہ کوئی اللہ کا پیارا ہی ہوگا جس کا نام عرش اعظم میں لکھا ہوا پیاروں کی شکل بنانے سے پیارے ہو جائیں گے نہیں بتائیے پیارا بن جائیے حضور اللہ کی شکل بنا لی کیا شرمان ہے یہ گال ہمارے نہیں اللہ تعالیٰ سے امانت دیے گئے کہ اس پہ حضور صاحب جھنڈا لہرا دو ہمت کر کے لہرا دو عاشق رسول بن کے دکھاؤ عمل والا صرف حلوے کھانے والا نہیں صرف جھومنے والا نہیں تقریریں سننے والا نہیں عمل والا چاہیے یہ تو باتیں ہو گئی اب داڑھی والے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی غصہ اور بد نظری کی بیماری دو شہوت کی یہ بیماریاں خطرناک ہیں جو ہم داڑھی والوں کے اندر پائی جاتی ہیں دینداروں طبقے کے اندر بد نظری نظر بازی اچھے اچھے ہو گئے وقت لگا ہے دین میں اور خانقاہ سے بھی تعلق مگر پتہ چلتا ہے کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اور موبائل پہ فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے یو ٹیوب دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ سائٹس دیکھ رہے ہیں یہ اللہ والا شخص ہے جو آنکھوں کا ذنا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ولی بھی سمجھ رہا ہے ولی میں کہ اس کا نام بھی نہیں ہے بخاری شریف میں آتا ہے زنا العین نظر زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی صرف شرنگا زنا نہیں کرتی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں آنکھوں کا زنا کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا اور اللہ کا ولی بننا فرض ہے یہ بھی بتا دوں بہت سے لوگ بولتے ہیں بس تقوی سے رہنا تو حضرت آپ کا کام ہے وہ بزرگوں کا کام ہے وہ اللہ والوں کا کام ہے ہم تو بس ایسے یہ ایسے بالکل اور دنیا کے معاملے اور یہ تو آپ جیسے لوگوں کا کام ہے تقوا سے رہنا ماشاء اللہ کی نظر بچانا مجھ سے آ کے لوگ بولتے ہیں تب نظر بچانا فرض ہے میں بتا دوں یہ بات خاص بتا رہا ہوں تقوا سے رہنا فرض ہے ہم سب پہ فرض ہے سب امت پہ فرض ہے یہ بتا دوں بہت سے لوگ اس کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ کا ہی کام ہے ہمارا ہمارا اختیار میں نہیں ہے نظر بچانا بچانا داڑھی واڑی رکھنا داڑھی واڑی ہے کوئی یہ اللہ کی امانت ہے بھائی قرآن شریف کی حکم ہے کل سے فرما اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو وہ یہاں فضو فرو جاؤں سمجھ رہے ہو لڑکی آتی پاگل کتے کی طرح دیکھتے رہتے ہو <laughs> حضرت والا کر کے دکھاتے تھے جب عورت آ گئی آنکھیں بھی کھلی ہے منہ بھی کھلا ہوا ہے حضرت والا ہنساتے بھی تھے اور ہنس دینا چاہیے یہ دیکھیے یہاں سے پورے گھر تک پہنچائیں گے ہاں مولوی صاحب مولانا دیکھو تو کیا فحاشی کا زمانہ آ گیا خود بھی دیکھ رہے ہیں مولانا کو بھی دکھا رہے ہیں منہ بھی پورا کھلا ہوا ہے منہ سے بھی دیکھ رہے ہیں اس لڑکی کو کیا ملے گا مل جائے گی کیا وہ میرے اور کتنی لڑکیوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں بتائیے اس لیے حفاظت سے نظر بچا لیں شرم گاہ حفاظت گی اپنی بیوی پہ راضی رہیں بس حلال جو دی ہے حلال نہیں دی علیہ صلی اللہ بھی کافی تھا کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے <laughs> اللہ تعالیٰ سے دل لگاؤ یا بیوی بیمار ہو گئی یا بچے یا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دل لگائیے اہل اللہ کی صحبت میں وقت گزارے یہ ہنسی تجھ کو ہرگز آباد کر سکتے نہیں تیرے دل کو جز علم کچھ شاد کر سکتے نہیں تیرے دل کو کوئی شاد مانی نہیں دے سکتے آنکھوں سے حرام مزہ دل میں آ جاتا ہے کچھ بھی نہیں ملنے والا سمجھ رہے ہو بولا زاہد میاں کچھ نہیں ملنے والا ان لڑکیوں لڑکوں کو دیکھنے سے صرف آنکھوں کا زنا ہوگا اور بے چینی پریشانی الگ اور شرمگاہ بھی برباد پھر حکیموں کے پاس بھاگتے پھر شادی سے پہلے ماجو نے دے دو ماجو نے مغل رس ماجو نے فلاں ماجو نے فلا سب سے بڑا معجون تخوا ہے خیر معجون کھا سکتے ہیں <laughs> منع نہیں ہے ماجون کھا سکتے ہیں صحت کی حفاظت کے لیے تو نظر بچا لیں گے شرمگاہ کی فات ہو جائے گی اور دل کا تسکیہ ہو جائے گا ظالی کا اسکا لاؤں اس سے تمہارے دل کا تسکیہ ہوگا نظر کن کن سے بچانی یہ بھی سن لیجئے بھابھی نامحرم اس سے پردہ کرنا ہے سالی بیوی کی بہن سے ہی پردہ ہے خالہ زاد زاد چچا زاد ماموزاد سے پردہ ہے اور ٹی وی تو دیکھنا ہی نہیں ہے انٹرنیٹ پہ جتنی تصویریں آ رہی ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والے کمپیوٹر بیٹھنے والے ہیں ذرا فورن Yahoo dot com Hotmail dot com Facebook dot com فلاں ڈاٹ کام اور پاگلوں کی طرح یوں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے نہیں لا سکتے اور دیکھیں گے یہ دیکھو یہ مولانا صاحب یہ خانقاہ والے یہ خانقاہ میں جانے والے ڈبلو ڈبلو کے یہ ننگی عورت سامنے آ رہی ہے بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پہ یہ کیا ہے یہ اللہ کا خوف نہیں آتا کہ اس وقت جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہم لوگ تنہائی میں بھی جو اللہ والا رہے وہ ہے اصلی اللہ والا یہ کیا مجمع میں بڑی تقریریں ہو رہی ہیں اور تنہائی میں جا کے پاگل ہو جاتے ہیں بالکل ہوش بھی نہیں رہتا نہ چلے یاد رہتے ہیں نہ خلیفہ ہونا بتا رہا ہوں میں نہ کوئی عالم اور حافظ ہونا قاری ہونا ہے شہبت کا بھوت سوار ہوتا ہے نا اس وقت میرے شیخ نے فرمایا جس کو شہبت کا بھوت سوار ہو اکیلے مت رہے ہو عاشقوں میں رہے اللہ کے آپ یا فیملیوں میں رہے اپنی می بچوں میں ماں باپ میں بہن بھائیوں میں ہنسے بولے چائے پی لے ٹپال دانے جا چائے بنا لے جا کے جو لوگ شہبت کے مریض ہیں ذرا ذرا سا کوئی تقاضا ہوا فوراً شہبت کی تقاضے پر عمل کر لیا بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت شہوت کا تقاضا ہی دل چاہتا ہے بالکل ہی ایسا وظیفہ بتا دیں شہوت کا تقاضا ہی نہ ہو <laughs> ایسا تھوڑی ہوتا شہوت کا تقاضا رہے اس کو دبانے کا نام ہی تقوا ہے دل چاہ رہا ہے ٹی وی دیکھنے کا داڑھی صاف کروانے کا لڑکیوں کو دیکھنے کا گیم گیم کھیلتے ہیں گیم نہیں کھیلنا چاہیے لگے ہوئے بچے گیم پہلے بغیر کارٹون والے گیم ہوتے ہیں پھر کارٹون والے کی طرف آتے ہیں پھر میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں اچھا یہ تو باتیں میں نے منکرات کی بتا دی اب کچھ اس کے بعد گناہ چھوڑنے کے بعد پھر مزہ ملتا ہے پھر اللہ کا ذکر کریں مناجات مقبول پڑھیں ذکر کریں اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اب پھر اخلاق کی فکر کریں ہمارے اخلاق جو مجلس کے بعد پوچھ لیجیے گا اس طرح پھر سب سنیں گے پوچھیں گے تو پھر صحیح نہیں رہتا جب یہ ہم لوگ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آگے کوشش کریں ہمارے اخلاق صحیح یہی سوال ہوتا ہے کہ حضرت بری نظر شہوت کا شہوت نہ ہو تو نظر دیکھ سکتے ہیں ہمارے دل میں تو کوئی برا خیال نہیں آتا برا خیال اس لیے نہیں آتا کہ ہماری نظر خراب ہو کے اتنا پکی ہو گئی ہے ہمارا دل ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہم اتنی بد نظریاں کر رہے ہیں زندگی گزر جاتی ہے پچاس پچاس ساٹھ سات سال ہو جاتے ہیں اور اتنی بد نظریاں کر لی ہیں کہ اب پتہ ہی چلتا کہ ہم لڑکی کو دیکھ بھی رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ایسے بس بد نظری کہ اگر چالیس دن آپ کوشش کریں فورٹی ڈیز تک میں بھی جاتا ہوں اسپتال ایسے نہیں کہ میں بالکل یوں کر کے یوں بیٹھ جاتا ہوں یوں کر کے جنگلوں میں جنگلوں میں بیٹھنا حرام ہے جائز نہیں ہے محدثین نے منع لکھا ہے کہ جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ سارے کام کرنے ہیں میں آفس بھی جاتا ہوں سب بتا رہا ہوں آپ لوگ کھول کھول کے کراچی میں رہتا ہوں کتنی لڑکیاں ہیں کراچی میں سارے کام کرنے مگر گناہوں سے بچتے ہوئے دین کوئی کچھ دنیا نہیں چھڑواتا یہ بات ہی بتا دوں کوئی جاب نہیں چھڑواتا کوئی بزنس نہیں چھڑواتا کچھ نہیں چھڑواتا ہے اسی دنیا ہی کو دین بنانا ہے کوئی دین صرف ایک مرکز تک محدود نہیں ہے پورا کا پورا ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں سفر کی دعا پڑھ لی آفس جا رہے ہیں بادشاہوں کی نماز جماعت سے ہمیں ٹخنے کھول کے جائیں کرتا شلوار پہن کے جائیں داڑھی رکھ کے جائیں کسی سے مت ڈریں باس باس مینیجر سے وقت میٹنگ ہو رہی ہے کتنی میٹنگ کو چھوڑو لات مارو جا کے جماعت سے نماز پڑھو میٹنگ زیادہ ضروری ہے اللہ سے میٹنگ ضروری ہے زیادہ میٹنگ میں بیٹھے وہ میٹنگ دی نا جماعت جماعت کی نماز چھوڑ دی اللہ جو بلا رہا ہے اس کی میٹنگ کا کیا ہوگا پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بوس کے دل میں بھی عظمت ڈال دیں گے تیری جو لوگ میٹنگوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے جماعت کی وہی آفس میں بیٹھ کے مسلح بچھایا شروع ہو گئے برابر میں مسجد بنی ہوئی ہے وہی مسلح بنا کے نماز پڑھو قریب ہو تو جا کے پڑھے وہاں قریب مفتی صاحب سے خیر مسئلہ پوچھ لیں وہ تفصیلی اگر ہے بتا رہا ہوں اگر انسان ہمت کرے تو بڑے سے بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے ایک ہی کام کر لے اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگے یا اللہ مجھ سے داڑھی رکھی جاتی یا اللہ مجھ سے ٹی وی نہیں چھوٹتا یہ نامحرم عورتیں نہیں چھوٹتی آپ مجھے ہمت دے دیجیے سجدے میں گر کے یہ تو مانگے پیسے تو بڑی رو رو کے مانگتے <laughs> شادی نہیں ہو رہی ایسے روئیں گے یا اللہ شادی میری بچی کی کرا دے یا اللہ <laughs> ویسے ہی میں دیکھا ہے خود بیت اللہ میں اتنی سفر ہوئے ملتظم میں چمٹے ہیں یا اللہ جادو ہو گیا بڑا زبردست کالا جادو ہو گیا ہے اسی طرح کبھی مانگا اللہ سے رو رو کے کہ اللہ ہم سے داڑھی رکھوا دیجیے مجھے نہیں مانگتے اسی درد دل سے بیماری میں تو اللہ کی رحمت برستی ہے اور گنا کے اوپر اللہ کا غضب آتا ہے اس درد دل سے مانگو یا اللہ مجھ سے ٹی وی گھر سے نکلوانے کی توفیق دے دے کہ میں ٹی وی توڑ کے پھینک دوں کھڑے ہو جاؤ اس نے ٹی وی توڑ کے نکالا ہے پہلے ہی بتایا تھا اس نے اپنے اچھا۔ گھر سے ٹی وی توڑا اور نکالا یہ ہے سیمپل بیٹھ جائے ٹی وی کے معاملے اور کسی معاملے میں نے ان کو سیمپل نہیں بنایا یہ ماشاء اللہ ٹی وی توڑ کے نکال دیا اپنے گھر سے بہت بڑی نعمت ہے اس فتنے کے زمانے دو ہزار چودہ میں انہوں نے ٹی وی نکال دیا پندرہ شروع ہو گیا پندرہ شروع ہو گیا نیو ایئر لو بھائی نیو ایئر ہو رہا ہے کرسمس ڈے بن رہا ہے سب ڈے سب یہ سب پیٹ بھرنے کے طریقے ہیں ڈے ڈے منانا ربیع اول کی بات چلی تھی تو مسلمان کی ہر سانس ربی الاول ہے ہر لمحہ ربی الاول ہے ایک دن ربی الاول سے کچھ نہیں ہوتا ان کا تذکرہ کرنا ان کا ذکر خیر کرنا تو بہت ہی مبارک ہے ہر وقت ہی مبارک ہے صرف ربی الاول میں مبارک نہیں ہے ہمارے حضرات ہر وقت رسول اللہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث بیان کرنا یہ تذکرہ نہیں ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے کیا سنت زندہ کرنا ہے تذکرہ نہیں ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم لوگ صرف موسمی مسلمان نہیں ہیں کہ بارہ ربی الاول کو چلا لیے اور خوب نعتیں پڑھ لی اور عاشق کے رسول بن رہے ہیں ایک اخلاق کی بات عرض کر دوں میرے شیخ فرماتے تھے بہترین شخص وہ ہے حدیث میں آتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اس میں ہی بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو ہم سب لوگ بیوی والے ہیں ہمت کر کے اپنی بیویوں کی ایک لاکھ خطائیں ہوں ایک لاکھ خطائیں معاف کریں بیویوں کو ناز دکھانے کا حق حاصل ہے وہ ناز دکھائیں تو ان کو ناز دکھانے دیجیے ان کے منہ پہ مکہ مت ماریں منہ میں گلاب جامن ڈال دیں یہ غلب نہ کریمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آتی ہیں بھائی ون و ہن لئیم اور بد اخلاق اور کمین شوہر عورتوں پر غالب آتے فانا وحب و نقونہ کریم مغلوبہ میں اس بات کو اہم رکھتا ہوں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں بلا و خیبو اور نقو ن لحیم غالبہ میں بدخلاء و کمینہ ہو کے عورتوں میں غالب ہونا نہیں چاہتا نظر کی بات کے بارے میں بس کر رہا تھا کہ بھابھی سے سالی سے خالہ زاد خالزات چچا چچازہ زاد ان سے پڑھتا ہے اور ماسی سے بھی پڑھتا ہے نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا ہمت کرے انسان تو ماسی سے بچ سکتا ہے یہ یعنی نہیں کہ آپ پلنگ پہ بیٹھے ہیں نیچے سے جھاڑو لگا دیں <laughs> آنکھیں کھول کھول کے دیکھ بھی رہے اس کو منع کر دو جب میں سو رہا ہوں میرے کمرے مت آؤ منع کر دیے جائے کتنے لوگ ماسی سے منہ کالا کیا ہے مجھے پتا ہے ماسی کو بھی نہیں چھوڑا جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا اس لیے ہمت بہرحال اگر کسی سے زنا ہوگی اللہ نہ کرے گنہگار زندگی گزار رہے توبہ کر لے مایوس بالکل نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ ڈاکہ ڈالتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جز لیا بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے جنہیں بغدادی رحمۃ اللہ پہلوانی کرتے تھے بہت بڑے اللہ کے دوست بن گئے اسے مایوس کوئی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ بالکل ماڈرن تھے اب وہ اللہ کے ولی بنے توبہ کر لیں انسان اللہ کا دوست ہو جاتا ہے توبہ کرنے والا ایسا ہی ایسا اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو بس الحمد للہ دعا کر لیتے ہیں بتا اللہ اللہ اللہ یا یا رحمان صلی علیہ نبی ہم سب کو معاف فرما اس حاضری و قبول فرما دے ہم سب کو اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے اللہ مجھے معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے حاضری قبول فرما لے ہم سب کو انتہا سے پہنچا دیجیے ایسی حیات عطا فرما ایسی لائف اور زندگی کہ زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو اور ایک سانس بھی آپ سے غفلت اور گناہ میں نہ گزرے جیسے ہی غفلت ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق دے دے مایوسی سے بچا لے بہت سے ہمارے دوست مایوس ہو جاتے ہیں اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں نماز بھی چھوڑ دی بد نظری شروع کر دیا اور پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اے اللہ ہمیں مایوسی سے بچا لے دوبارہ ہمت کر کے نمازوں قائم کرنے والا بنا دے دوبارہ ہمت کر کے نظروں کی حفاظت کی توفیق دے دے مایوسی سے ہم سب کو بچا لیجیے اللہ تعالیٰ آپ ہی نے تو فرمایا امیر احمد سے مایوس نہ ہوں میں بہت بخشنے والا ہوں ہمیں دوبارہ سے ہمت کر کے توبہ کر کے تمام گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت دے دیجیے اللہ اور انعام یافتہ بندوں سے مرتے دم تک جوڑ کے رکھیے اے اللہ یہ ہمت اتنی باتیں عرض تو کر دیں مگر بات وہی ہے میری زندگی ایسے ایسی گزر رہی تھی جب حضرت والا کے پاس پاس گیا تو یہ ہمتیں ملی جب بھی مجھے بتانے کی توفیق ہو رہی ہے تو اللہ ہمیں اپنے شیخ کے جو اللہ والے ہیں جو تیرے پیارے بندے ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتی رہی ہے اور جو تیرے جن پر غضب نازل کیا گمراہ لوگ ہیں ان سے ہماری ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنے پیارے شیخ سے چھوڑ کے رکھی ہے جو تیرے پیارے بندے ہیں ان سے جوڑ کے رکھی ہے حضرت والا میرے پیارے شیخ بیمار ہیں ان کو صحت ہے عاجلہ حاضر عطا فرما ان کی زندگی برکت عطا فرما جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہو رہی ہے مراکز دینیہ مساجد مدارس سچے اللہ کی خانقاہیں اور اللہ جتنے اور سارے عالم کے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دے نصرت فرما دے علماء کرام کی حفاظت فرما مشاعر کی حفاظت فرما شیخ کی حفاظت فرما حضرت والا رحمۃ اللہ کی تمام اولاد کی حفاظت فرما سارے علماء کی حفاظت فرما یا اللہ مشاعر کی حفاظت فرما اور آپ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے پاکستان کی ایک ایک زمین کی حفاظت فرما کراچی کی حفاظت فرما اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے اپنی رحمت سے نصرت فرما دیجیے مدد فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے ساتھ ایسا چپکا لے کہ سارے عالم کی گمراہ انہیں ایسے اور لہلا کائنات ہمیں آپ سے ایک اشاریہ جدا نہ کر سکے اپنی طرف کھینچ لیجیے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامرا مستقر ادا فرما بہت سے لوگوں دعاؤں کی فرمائش کی ہے تمام کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دے معاملات درست فرما دے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بلحم ہم ہوں وہ بھی عطا فرما دیجیے جتنی خیریں نبی صاحب السلام تیرے نیک بندوں نے مانگی ساری خیریں عطا فرما اور جتنے شروع سے پناہ مانگی سارے شعور سے پناہ عطا فرما دیجیے عافیت دار فلاح دار عطا فرما دونوں جہانوں کے خزانوں کے ربا دونوں جہانوں کے خزانے بھر بھر کے لٹا دیجیے گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما ہر لمحہ خوشی دکھا ہر غم سے بچا عافیت دار عطا فرما جس کے دل میں جو جائز حاجت پوری فرما دیجیے صلی اللہ اللہ ماشاء انشاءاللہ ہفتے اتوار کو دوبارہ حاضری ہوگی یہی قیام رہے گا صوفی عبد المین صاحب کی خان کا میں پرسوں یہیں یعنی دوبارہ حیدرآباد آ رہے ہیں ابھی ہم لوگ کراچی جا رہے ہیں